السلام المسیح دوستو بہن اور بھائیوں آج ہم بات کریں گے شریعہ کی کیونکہ افغانستان میں شریعہ نافذ ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ شریعہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور اسلامک اسکالرس بار بار کہہ رہے ہیں کہ فائنلی امریکہ افغانستان سے دفاع دور ہو گیا اور اب وہاں پہ شریعہ نافذ ہوگا شریعہ حدود اللہ ہیں اللہ کی پنشمنٹ کیا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی طریقے کیا ہیں شریعہ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بہترین بک ہے جس کو انگلش میں ریلائنس آف ٹریولر کہتے ہیں یہ بک انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ وکیپیڈیا کا میں آپ کو سورس دکھا رہا ہوں لیکن یہ بک آپ کو امیزون سے بھی مل سکتی ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو reliance of traveller classical manual of Islamic sacred law واپس چلتے ہیں یہ بک شافی فک کی بک ہے شافی فک کی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے شافی فک کی آ, اس دنیا میں اس وقت ریلائنس آف ٹریولر سے بہتر شریعہ مینول نہیں لکھا گیا آ, اس سے بہتر شریعہ مینول نہیں لکھا گیا اچھا اس کتاب میں تقریباً بارہ سو اکاون پیجز ہیں یہ بارہ سو اکاون پیجز کی ایک کتاب ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پاس پی ڈی ایف فارم میں موجود ہے بارہ سو اکاون صفحے ہیں اس کتاب کے اس کے صفحہ نمبر چھ سو دس کے اوپر سیکشن ہے O one two point three کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا گیا باقی کتاب کا ترجمہ کر دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ صرف اس سیکشن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا میرے ایک ایجپشن دوست ہے اس کا نام ہے اسامہ ڈکڈوک اس سے میں نے اس کتاب کے اس سیکشن کا O one two point three کا لفظ بائی لفظ ترجمہ پوچھا وہ کیا بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں لائیو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کروں گا I'm sorry, what? Uh, a lot of people are thinking, what does that mean in Arabic? Would you, oh, would you be kind enough to give the translation word by word? Yeah, I know. Okay. It's very bad. I'll do my best here. میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ کیونکہ یہ لائیو میری ویڈیو تھی میں نے اس میں یہ دکھایا تو میں نے ان سے کہا کہ یار بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کرنا پسند کریں گے کہہ رہے ہیں کوئی بھی کوئی بھی کیونکہ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے تو یہاں پہ مسلمان نہیں ہے لیکن کوئی بھی جو محمد کو مانتا ہے محمد کا فالوور ہے وہ کوئی بھی کوئی بھی سچا مسلمان جو ہم بستری کرے ایک جانور کے ساتھ وہ کہتا ہے بہیما کا مطلب ہوتا ہے جانور اور آپ اسے گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے دیکھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی Uh, it it it could could could could be be be be a a a A goat, donkey, cow, whatever you can. can Muslim believer man have sex with. یہ ایک گدھا بھی بھی بھی ہو ہو ہو سکتا سکتا ہے ہے ہے بکری سکتی کوئی بھی جانور جس کے ساتھ مسلم بلیور سیکس پرفارم کرنا چاہے او اور امرأة a dead woman ڈیڈ ووم ووم وومین اور ایک عورت میت مین کو مردہ عورت کے ساتھ وہ مسلمان سیکس کرنا چاہیے eh, اور زندہ عورت فيما دون الفرج okay not from the faraj not from the front passage not from the front will, opening if you have sex with a dead woman or a living woman but not in the front اور آپ وہ مری ہوئی عورت یا زندہ عورت کے ساتھ سامنے والے سوراخ سے نہیں سیکس کرتے یعنی کہ پیچھے والے یعنی کہ مقد سے سیکس کرتے ہیں literally in the rectum, okay? أو جارية يملك بعضهم or if he have sex with a slave whom own part of her what یا آپ ایک اس ملاقات الیمین یعنی کہ اس رائٹ پوزیس سلیو کے ساتھ سیکس کرتے ہیں جس کو آپ پارشلی اون کرتے ہیں یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کا ہے کچھ حصہ آپ کا ہے ایک ایسا سلیو جس کو آپ پارشلی یعنی اس کا کچھ حصہ آن کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی دس بندے ہیں انہوں نے ایک سلیو عورت خریدی ہے مل کے برابر برابر پیسے ڈال کے سو بیسیکلی ہر دسویں دن وہ آپ کی ہے تو آپ اس طرح کی سلیو جو کہ کمپلیٹلی آپ کا نہیں ہے جو کہ جس سلیو میں آپ کا صرف حصہ ہے وہ دسویں دن صرف آپ کی ملکیت میں آئے گی اس کے ساتھ آپ سیکس کرتے ہیں یا وہ شخص ایسی عورت کے ساتھ سیکس کرتا ہے جو اس کی بہن ہے مگر وہ اس کو اون کرتا ہے بالکل سلیو کی طرح اس کا کیا مطلب ہے آئیے سنیے Who he owned, who he owned. money no, or something? let me explain this, Adam. Mm. Somebody bought my sister. I hope I hope I'll be dead before this ever happened I literally I will kill myself before this happens. And I go buy my sister from that somebody. Now my sister, since I bought her with my money, she's my slave. I can have sex with my sister. Yes. After all, I, I own her. أخته المملوكة له. أخته سو ایک ایسی بہن آپ کی جو کہ کسی اور کی ملکیت میں تھی اب آپ نے اس کو واپس خرید لیا ہے چونکہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے تو اسلامک شریعہ کے مطابق آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے تو یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان اپنی بہن جو کہ اس کی ملکیت میں ہے اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے اور میرے دوست اسامہ بتاتے ہیں کہ خدا معاف کرے اگر ایسا کوئی حالت آ جائے تو یہ اپنے آپ کو ہی مار دیں گے اس حالت کو آنے سے پہلے پہلے بٹ اینی ہاؤ اسلامک شریعہ کا مینول چھ سو دس نمبر صفحہ O one two point three بتاتا ہے اگر وہ شخص اپنی اس بہن سے سیکس کرے جو اس کی ملکیت میں ہے آگے دیکھتے ہیں او اور سیکنڈ لائن واتا have sex was his wife زوجتی full height during the period یا وہ شخص اپنی اس بیوی کے ساتھ سیکس کرے جب وہ ہیز کے ایام میں ہے یعنی کہ خون آنے والے ایام میں ہے اور اب ان دی بیک یا وہ اس کے مقد کے اندر سیکس کرے یا وہ اپنے ہاتھ سے شادی کرے بیکوز نکاح مسلمان لوگ ہمیشہ شادی کو لیتے ہیں لیکن یہاں پہ بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ میسٹربیٹ کرے یعنی کہ وہ اردو میں جسے کہتے ہیں نا مٹھ لگائے تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کی لفظی ترجمہ جو مسلمان لیتے ہیں اس کو لیا <laughs> کہہ ہاں، مجھے جو ہے نا مار رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا ترجمے کروا رہے ہیں مجھ سے یا وہ اپنے ہاتھ سے جو سیکرٹ یعنی کہ چھپا ہوا کام کرتا ہے یعنی کہ وہ مٹھ مار رہا ہے عادت المرأة المرأة if a woman woman have have sex with another یا ایک عورت عورت دوسری کے ساتھ سیکس کرتی ہے لا حد there there is is no no judgment on him him crime against he committed means you know we'll give an excuse تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ایسا کچھ بھی کرنے پر کوئی جرم لاگو نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ شریعہ کی کتاب ہے شریعہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامک لا اسلامک لا تو اسلامک جورسپروڈنس لا کے مطابق اسی بات کو میں نے آپ بھائیوں کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے رکھا ہوا ہے میں گوگل ٹرانسلیشن دکھا دیتا ہوں وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور ایسا شخص جو کسی جانور یا زندہ یا مردہ عورت فیما دون الفرج اس کے فرنٹ پیس سے نہیں یعنی کہ اس کے یہ عورت کے اندام نہانی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا لیکن بہرحال وہی یعنی کہ اس کے مکت سے فرنٹ سے نہیں پیچھے سے اس کے ساتھ جمع کریں یا ایک لونڈی جوان میں سے کچھ اس کی ملکیت ہو یعنی کہ کچھ ایسی لونڈی جو اس کی پارشلی ملکیت میں ہو یعنی کہ کس حصہ اس کا ملکیت میں ہو یا اس کی بہن جو اس کی ملکیت میں ہو یا وہ بہن جس کو اس نے خریدا ہوا ہو وہ یا ہیز کے دوران عورتیں یا مکد کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کرے یعنی کہ سیکس کرے یا اپنے ہاتھ سے مشت زنی کرے دیٹس گڈ ورڈ یعنی کہ ہاتھ سے مٹھ مارے یا کوئی عورت کسی عورت کے پاس جائے یعنی کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ کرے تو اس پہ اب یہاں تو ٹرانسلیشن میں غلط تھی ہے لیکن پھر بھی اس پہ کوئی حد نہیں ہے اور اسے معاف کیا جاتا ہے یہ پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ومن وطا بہیما او امرأة میتة او حية فيما دون الفرج او جارية يملك بعضها او اخته المملوكة له او وطئ زوجته في الحيض او الدبر او استمنى بيده او اتت امرأة امرأة لا حد عليه ويعذر اور یہ صرف جو پی ڈی ایف میں دکھا رہا ہوں پی ڈی ایف نہیں ہے یہ اس پی ڈی ایف کا میرا پیج بک کا کیمرے سے پکچر لے کے آپ لوگوں کے سامنے ہے صفحہ نمبر 610 دنیا میں اس وقت اس سے بڑا شریعہ مینول نہیں ہے جائیں پورے انٹرنیٹ پہ گوگل کریں آپ کو پتا لگے گا جیسے ہی آپ شریعہ مینول کا ورڈ لکھیں گے اسلامک شریعہ مینول کا سب سے پہلے آپ کو یہ کتاب ملے گی اس سے بڑی کتاب شریعہ کی اسلامک شرح اسلامک لا کی کوئی کتاب نہیں ہے یہ جتنے بھی مسلمان ساتھی دوست بہن بھائی شریعہ کو اسلام مسلمانوں کی کنٹریز میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسلامک شریعہ ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ جو اسلام جو کہ عورت کو گھر میں رکھنے کی بات کرتا ہے یہ جو اسلام بات کرتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے اور یہ پاک صاف ستھرا اور وغیرہ وغیرہ اور عورت کی عزت کرنے والا مذہب ہے یہ جانوروں سے سیکس عورت کے پچھواڑے سے سیکس اور مردہ عورت سے سیکس اور ہیز کے دوران عورت سے سیکس اور عورت کا عورت کے ساتھ مستی والا سیکس میں سے کسی کو شرن پنشمنٹ نہیں کرتا ہے ایون مردہ عورت یا آپ کی بہن جس کو آپ نے خرید لیا ہو یا ایسا غلام جو آپ کے پاس جس کی ملکیت آپ کے پاس کچھ پرسنٹیج میں ہے یعنی کہ وہ غلام عورت آپ کے باقی دوستوں کی بھی ملکیت ہے یعنی آپ اسے باقی دوست اور آپ مل کے اس کو مختلف دنوں میں اس کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں یہ تین اسلام ہے اور یہ اس کی شریع شرح ہے امید ہے آپ سب کو اسلام اتنا پسند آیا ہوگا کہ آپ آج ہی کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کریں گے اس کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں یشوا اکبر العظیم